سری و سندی محبی و محبوب شری و مولا یار بلّہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر خان رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں عنوان ہے نئے جام و مینا عطا ہو رہی نئے جام و مینا عطا ہو رہی جو ہر دم خدا پر پیدا ہو رہے جو ہر دم خدا پر پیدا ہو رہے گانی بکو سے جدا ہو رہے جو ہر دم خدا پر پیدا ہو رہے وہ پانی یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کا نور کی نور اور تجلیات کا مشاہدہ کر لیا وہ پھر گھٹیا چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا وہ پھر پانی اور عارضی چیزوں کو چھوڑ دیتا اور اسی کو دوسری طرح سمجھنے کے جو آدمی ان گھٹیا چیزوں سے سر سے نظر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پا جاتا ہے اللہ پر فدا ہونے کا اس کو رابطہ مل جاتا ہے اس کو حوصلہ مل جاتا ہے جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں وہ پانی بکو سے جدا ہو رہے وہ پانی سے جدا ہو رہے وہ کو ہم تو کبھی لے وہ کمرے کو ہم کمرے کو ہم پرانی شراب یعنی اللہ تعالیٰ کا ادھرتے ہیں اللہ تعالیٰ چونکہ ازل سے ہیں ابد تک رہیں گے جو چیز بھی عطا فرماتے ہیں وہ پرانی شراب ہوتی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت سے جو سینوں کو حاصل ہوئی اللہ کی محبت کی شراب وہ تو قوی تر ہے لیکن ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ کو نئے نئے مضامین عطا فرمائے شیریں مضامین تاکہ اس کو سن کر لوگ اللہ کی محبت میں مست ہو جائیں اور اس زمانے کی فہم کے حساب سے اس زمانے کے استعداد کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں نئے نئے مینا یعنی جیسے قرآن پاک ہے حدیث پاک ہے اس کے نئے نئے مفاہیم کیونکہ قرآن پاک ایسی بلیت کتاب ہے قیامت تک اس کے اثرار کھلتے رہیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کس پر کیا اثرار کھول دیں کتنا زیادہ آزاد فرما دیں اللہ تعالیٰ میرے مرشد کا ایک شعر ہے وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی سورج کی کوئی آدمی مخصوص نہیں ہے کہ بس اس آدمی تک ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کے مضامین برسائے جائیں گے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں بلکہ جو بھی اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ پر فدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر عجیب و عجیب و غریب مضامین القاع فرماتے ہیں امت کی ہدایت کے لیے گوکم ویکن تو کبھی سر لے کن گوکم دیکھ تو کبھی تر ہے لیکن نئے جامی رہے ہیں نئے جامی نورنیہ ہر دم خدا پر پیدا ہو رہے ہیں وہ پانی سے جدا بت جے کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر رہے میں با باہور ہے کبھی پلو دے کر کبھی جان دے کر رہے عشق میں بابا ہو رہے ہیں جو ہر دم خدا پر پتا ہو رہے ہیں وہ باقی بتوں سے جدا ہو رہے خوشی اپنی ان کی خوشی پر لگا کر خوشی اپنی کی خوشی پر لگا کر ہم اب اہل دل کو رہے ہیں خوشی اپنی کی خوشی پر لگا کر اب اہل صدق کو صفا ہو رہے ہیں کبھی ہی رہے ہیں لہو آرزو کا کبھی ہی رہے ہیں لہو آرزو کا مٹا کر خودی با خدا ہو رہے ہیں مانی آپ کے نفس کی ناجائز خواہشات ان کو مٹا کر باخدا اور اللہ کو پائے جائے کبھی رہے لہو آر کا مٹا کر خودی خدا ہو رہے ہیں کبھی ہیں لہو آرزو کا مٹا کر خودی پار خدا ہو رہے ہیں جو ہر دم خدا پر پیدا ہو رہے ہیں وہ پانی بتوں سے جدا ہو رہے تجھے مبارک یہ اشک ندامت تجھے او مبارک یہ اشک ندامت تجھے او مبارک یہ اشک ندامت نئے باب مت کے باہ رہے الفت پت کے بارے میں اللہ کی محبت کا راستہ تیزی سے طے ہو رہا ہے نئے نئے دروازے کھل رہے ہیں تجھے وہ مبارک یہ اشک ندامت نئے باب الفت کے واہ رہے تجھے وہ مبارک یہ اشک ندامت نئے باب الفت کے واہ رہے خدا پر پیدا ہو رہے ہیں وہ پانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں یہ جانے کرم ہے کہ پر یہ جان کرم ہے پر کرم ان کے ہر دم متا رہی میں شان کرم ہے کہ نالائقوں پر کرم ان کے ہر دم متا رہی یشانے کرم ہے کہ پر کرم کے ہر دم عطا ہو رہے ہیں جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں وہ پانی پتوں سے جدا ہو رہے ہیں محبت اب کرامت کو دیکھو محبت کی اب مت دیکھو محبت اب سر کرامت کو دیکھو کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے محبت کی اب سر کرامت دیکھو کہ سلطان ہو کر گدا ہو اللہ کی محبت جس میں آ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوط ہے اس کی محبت بھی دل میں آ جاتی ہے کیونکہ ہر دم عارفین ہی سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہیں وہ کسی کو حقیر نہیں جانتے ان کی توحید نہیں کرتے عقارت نہیں کرتے ذلیل نہیں کرتے اور اگرچہ خود اتنے بڑے ولی ہوتے ہیں اللہ کے لیکن اپنے کو سب سے کم تر جانتے گناہ گار سے گناہ گار مسلمان سے بھی اپنے آپ کو کم تر جانتے ہیں کتے سے بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں یہ اور یہ اللہ کا مقام اتنے بڑے اور مقام پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سب سے کم تک جانتے ہیں یہ محبت کی کرامت ہے جو جس شخص کے اندر بڑائی ہو تکبر ہو اس کو اس کو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہے اس کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا جو اس سے الجھے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے بلکہ سب ناپسند اور اللہ تعالیٰ نے بہت سب اس سے عداوت کا اظہار فرمایا ہے کہ جو شخص تکبر اور بڑائی اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے محبت کی کرامت کو دیکھو محبت کی کرامت کو دیکھو محبت کی کرامت تو دیکھو کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے گدا مانی گدام کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے جو ہر دم خدا پر کرتا ہو رہے ہیں وہ پانی بتوں سے جدا ہو رہی ہر دم خدا پر پتا ہو رہے ہیں وہ پانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں یہ yeah. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تھوڑے دن کے لیے بھیجا ہے ایک امتحان کا ہے جیسے بچہ امتحان کی تیاری کرتا ہے پھر جا کر امتحان دے دیتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے کہ جو ہم نے پرچہ کیا ہے اس میں ہم کامیاب ہو جائیں ایسی ہی دنیا ہے یہ ایک مثال ہے امتحان آدمی دیتا ہے امتحانی امتحان کا ہے دنیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑے دن کے لیے یہ دیکھنے کے لیے بھیجا ہے لیا بلو اکم ائی کم آسن و عملہ کہ تم میں سے کون جو ہے وہ آسن عمل اچھے اچھے عمل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دنیا سے واپس بلا لیں گے تھوڑے دن کے لیے بھیجا ہے بھائی ذرا دیکھو جب بات ہو رہی ہو نا تو ذرا آرام سے بیٹھو تھوڑی دیر میں پی نا پلل آتا ہے بیٹھ جاؤ پی دینا تو یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون کون اچھے آبار کرتا ہے تھوڑے دن کو اچھا پی لو پیاس گی پی لو تو تھوڑے دن کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بلا گے کوئی ہمیشہ سے یہاں رہنا نہیں اس لیے یہاں کے غم بھی عارضی ہیں اگر غربت ہے تو وہ بھی عارضی ہے کوئی تکلیف ہے وہ بھی عارضی ہے کوئی معذوری ہے تو وہ بھی عارضی ہے کوئی بھی بات ہے کوئی تنگی ہے کوئی تکلیف ہے وہ سب کی طرف عارضی اور اسی طرح سے یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں بے خوشی آدمی اپنی خوشی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے یہ بڑی بے خوبی کی بات ہے تو یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں ان خوشیوں کے بدلے اللہ کو ناخوش نہ کرنا چاہیے یہ عقل مندی کا سودا نہیں تو اس لیے یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بہت پہاڑ جیسی زندگی باقی ہے ابھی شام کو ہمارے ایک دوست ہیں ان سے میں یہ ذکر کر رہا تھا عجیب سی بات ہے لیکن اگر سمجھ میں آ جائے تو اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو جیسے جیسے زمانہ کمزوری کا آتا گیا طبیعتیں کمزور ہوتی گئیں تو عمریں بھی لوگوں کی گھٹتی جا رہی ہیں ورنہ ابھی اگر ایک سو بیس سال کی عمر ہو کہ دنیا میں ہر جگہ غم ہی غم ہے جس انسان کو دراصل چھیڑو تو غم اس کے دل سے غم نکلتا ہے کہ فلاں غم ہے فلاں پر کسی کو اولاد کا غم ہے کسی کو بیٹیوں کا غم ہے کسی کو مال کا غم ہے کسی کو کچھ ہے کسی جس کو دیکھو ذرا سا بات کرو تو تھوڑی دیر میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی غم ہے تو دنیا تو غم کا گھر ہے اب غم سہتے سہتے سہتے سہتے آدمی جو ہے وہ اسی میں چلا جاتا ہے لیکن عقل مند تو وہ ہے بھائی کہ جو اللہ کو ساتھ میں راضی بھی کرتا رہے وہ کام نہ چھوڑے جس کام سے آئے خوشی بھی خوشی مل جائے سبحان اللہ خوشی کی دعا بھی کرے مانگے بھی اور خوشی ملتی ہے لیکن ہم درمیان میں لڑک جاتے ہیں راستہ چلتے چلتے ہم پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں استقامت سے چلتے نہیں اس لیے منزل کو پاتے نہیں تو طریقہ یہی ہے کہ کسی رہبر کو پکڑ کے پھر اس راہبر کے اوپر پورا اعتماد کر کے وہ راستے چلتے رہو تو ایک دن خوشیاں قدم چوبتی ہیں اور منزلیں قدم چوبتی ہیں اور منزلیں تمنا کرتی ہیں ہم یوں تو چلنے والا تمنا کرتا ہے کہ منزل آ جائیں اور جب بندہ استقامت سے اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو منزلیں خود بڑھ کے اس کو قدم چومتی ہیں اور ان کی کمن منزلوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم کو پالیں جان سمجھ لو کہ کامیابی بالکل پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور بندہ اللہ کی طرف چلتا چلا جاتا ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی سارے کام تو چلتے ہی رہیں گے دیکھو دنیا دار بھی کچھ نہ کچھ پریشان ہے اور سوکھی بھی کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی غم لگا رہتا ہے لیکن صوفی کے ساتھ اللہ کی یہ مدد ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا غم اس سے بھی ہے اس سے بھی ہے لیکن وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے جس مقصد سے اللہ نے بھیجا ہے اس کو نہیں چھوڑا کہ بھائی ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر اگرچہ غم تھوڑے بہت رہتے ہیں کوئی ایسے حالات رہتے ہیں لیکن اس غم کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا وقت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے کہ یہ میرے مالک کی رضا سے ہے جو کچھ حالات ہیں سب وہ جانتے ہیں میرے مالک کی رضا سے ہے وہ میرا نقصان چاہ نہیں سکتے اور چاہتے ہی نقصان کی میرا فائدہ ہی فائدہ ہے تو وہ چلتا رہتا ہے حضرت کو ایک شعر یاد آ گیا تلخی حیات وہ غم روزگار کو تلخی حیات وہ غم روزگار روزگار یہ روزی کمانا نہیں ہے مراد روزگار کے معنی زمانہ ہے روزگار کے معنی زمانہ یعنی ترقی حیات و بنے روزگار کو ان کی مٹھا سے ذکر نے شیریں بنا دیا ان کی مٹھا سے ذکر نے شیریں بنا دیا اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں وہ اللہ کو بلاتے نہیں ہیں غم ہو یا خوشی ہو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث حدیث شریف میں ہے ان کو اللہ سے رکھا یقم کم شدت کہ تم خوشی میں اللہ کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ غمی میں تمہارے کام آئیں گے مدد فرمائیں گے تمہارے دل کو سہارا دیں گے تقویت دیں گے اگر اگر مصلیحت ہوگی تمہارا کام بھی بنائیں گے مصلحت یہ ساری جو مشکلات اور جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اپنی جائز حاجات کے لیے جو قبول بظاہر نہیں ہوتی حالانکہ ہر دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ایسی کوئی دعا نہیں اللہ یہ کہ کوئی حرام کام ایسا کرتا ہو اس کی روزی حرام ہو یا کوئی شراب آدھی شرابی ہو یا جو ہے وہ نجومی نجومی ہو اور ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ورنہ ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن ضرور نہیں ہوتا ضرور میں کبھی دیر ہو جاتی ہے ضرور سے بڑھا دیے کہ جو مانگا وہ نہیں ملا کبھی نہیں ملا کبھی تھوڑی دیر سے ملا کبھی بالکل نہیں ملا یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں جب بندہ دنیا سے اللہ کے یہاں جائے گا تو وہاں جو بڑے بڑے انعامات اس صبر کے اوپر جو دعا مانگی نہیں ملا صبر کیا اس پر اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے انعامات عطا فرمائیں گے کہ بندہ یہ حسرت کرے گا کہ کاش ایک کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہی ہوتی اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ نے رکھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھائی جو کچھ بھی ہے جنت میں اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے کہ یعنی فرصت بھی نہیں ہوگی اور لذتوں سے جی بھی نہیں بھرے گا کہیں اور جانے کو دل بھی نہیں کرے گا لایا ہونا آنگا ہے بلا جنت ہی کہیں دوسری جگہ جانے کی تمنا بھی نہیں کرے گی پیاری جنت اللہ نے تیار کر کے رکھی ہوئی تو ایسے اور پائیدار ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تھوڑا سا صبر کرنا ہے تھوڑے صبر کی بات ہے اور ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ بہت پہاڑ جیسی زندگی ہے لیکن حدیث پاک میں ہم نے پڑھا حدیث پاک میں کہ دریا کے اندر اگر انگلی ڈالے اور جب انگلی نکالے تو جتنا پانی انگلی کے ساتھ لگ کے آئے گا اور وہ دریا کا کتنا پانی ہوتا ہے تو جتنا پانی انگلی کے ساتھ لگ کے آئے اور اس پانی کو جو نسبت اس دریا سے ہے تو دنیا کی زندگی کو آخرت سے اس کی بھی نسبت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور مزیدار زندگی و عشرت کی زندگی اور جو کچھ تمنا کریں گے سب کچھ ملے گا وہاں سے اللہ کے یہاں کمی کمی تو یہ بالکل زندگی ہے اس لیے اس کی فکر کرنی ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احکامات کو ہم پر فرض کیا ہے ان احکامات کو بجا لانا ہے اور اس کے لیے مشقت اٹھانا ہے مشقت سے گھبرانا نہیں ہے لوگ اکثر یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں تکالیف کیوں آ رہی ہے تو یہ سوچنا چاہیے تکالیف تو نعمت ہے ماننا نہیں چاہیے تکلیف لیکن اگر تکلیف آئے تو اور خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے راستے میں اپنی مشقت اٹھانے کی توفیق دی یہ وہ توفیقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکالیف دی گئی بتائیے اللہ کے سب سے پیارے کون تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیارا کوئی نہیں ان سے بزرگ برتر اللہ کے بعد کوئی بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اظہار میں رکھا ہم کو بھی تکالیف آئیں دشمنوں نے کے ہم تو آج کتنے عشرت کے اندر ہیں بھائی ہمیں تو کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ دیکھو یہ جس طرح علوم کتابوں میں ہم تک پہنچ گئے اور یہ اللہ ہیں پیسے بٹلائے ہم کو سب چیز مل رہی ہے یہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں ایک ایک حدیث شریف ایک ایک علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے ایک ایک مہینے کا سفر پیدا کیا ایک ایک مہینے کا سوچو جیسے ایک حدیث شریف کو حاصل کرنے کے لیے اور کتنی کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں تب کہیں جا کے کام بنا آج ہمیں بیٹھے پٹلائے یہ دین کی باتیں اتنی آسانی سے معلوم جاتی ہیں کتابیں جو رکھی ہیں آپ کے سامنے تو جو بھی ہوتی ہیں دین کی یہ کوئی یوں ہی تھوڑی کمپیوٹر میں ڈالا اور نکل آئی ارے اس کے پیچھے برس برس برس کی مشقت اور خون اور کیا کچھ اس کے لیے مجاہدات ہمارے بزرگوں نے اکابرین نے کیا تو اور ہم کو جو ہے میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے جیسے طبیعتیں کمزور ہوتی گئیں تو عمریں بھی گھٹتی گئیں کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم مالک ہیں اب جلدی بلا لیتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے زیادہ غم نہ کرے بس اب چلو آ جاؤ ٹھیک ہے <laughs> عجیب کی بات لیکن یہ حقیقت دیکھو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ عظیب زمانے میں عمریں کم ہیں اور یہ کہ طبیعتیں کمزور ہیں کب تک تب تک میرا کام اٹھائے گا بس تھوڑا امتحان لیا چلو بھائی اب آ جاؤں گی یہ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے تو ایسے آسانیوں میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے اصل میں ہم ہماری عادت ہے نا شکری تو اس وجہ سے ہم پریشان زیادہ رہتے ہیں اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم کو کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے ایک غریب سے غریب آدمی دیکھے کتنی نعمتوں میں اللہ نے کو رکھا ہوا ہے اپنے ارد گرد دیکھے تو شکر پیدا ہو جائے گا بہرحال دین بھی بہت آسان ہے صرف اپنے نفس کو مارنا ہے ذہن تیار کرتا ہے جو انگریزی میں کہتے ہیں make up your mind mind بنانا ہے ذہن جس کا تیار جس کو ناچ گانے کی شوق ہوتا ہے اس ذہن جو پریپیئر ہوتا ہے کہ میں نے ناچ گانا کرنا اس کے لیے وہ صبح سویرے بھی اٹھتے چلا جائے گا ساری ساری رات بھی جاگے گا اور چماروں کی طرح وہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں بہن کی چاٹی ہوئی تو جین روتی ایسی جس پہ دھبے پھیل ہوئی ہوئی تھی جگہ جگہ سے وہ فیشن ہے وہ بھی پہن لے گا حالانکہ اگر عقل سے دیکھو اس کو تو بالکل ہی چمار معلوم ہوتا ہے پنکھی معلوم ہوتا ہے ہمیں تو ایسی وہ آدھے آدھے پجامے چل رہے ہیں آدھے پجامے پہن کے بالکل بالکل بالکل ہی پنکھی اور چمار معلوم ہوتا ہے بندہ سچ کہتا ہوں کئی دفعہ مجھے شک ہوا کہ یہاں کا گٹر صاف کرنے والا ہے اب جو دیکھ رہا ہوں کہ پہن لے کر کوئی گدار آدمی ہے بندہ ہے سچ کہتا ہوں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میں کوئی کسی کی تحقیق نہیں کر رہا ہوں لیکن افسوس ہے کہ نقالی کے اندر ہم لوگ کہاں سے کہاں بول رہے بہت دفعہ مجھے ایسا گمان ہوا کہ صفائی والا ہے یا کچھ کر رہا تھا دیکھ رہا ہوں ہمارے کوئی پڑوسی ہے کیا ہو گیا تو بہرحال بہت آسان ہے بھائی ذہن جس کا بن جاتا ہے ہم یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ دنیا میں ہم آرام اور عیش اور کھیل کود کے لیے نہیں آئے اگر جائز کھیل کود جائز ہے تھوڑا بہت کھیل کود کر لے اپنی آپ کی صحت کی بحالی کے لیے صحت کی نیت سے کر لیں ٹھیک ہے اور جو بھی تفریح جائز ہے وہ کر لیں تاکہ ہماری طبیعت میں بشاشت رہے لیکن اس کو مقصود نہ بنائے مقصد نہ بنائے کہ ہمیں اگر یہ نہیں ملے گا تو جیسے کہ ہم مر جائیں گے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہی ہوگا کہ تھوڑے دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی پیاری جنت عطا فرمائی فرمائے گی ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ دنیا میں ہم آرام اور عیش کے لیے نہیں آئے کھیل کود کے لیے نہیں آئے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے نہیں آئے بلکہ ہم یہاں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے جب ذہن بن جائے گا تو ہر بات آسان ہو جاتی ہے محبت کی اختر جب سنا محبت کی اختر کرامت تو دیکھو کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے پھر اپنی خواہشات کو بالکل مٹا دے گا اور اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا تو بہرحال یہ بات اتنی کہنی ہے کہ وہی خاص خاص جو باتیں ہیں ان کے اوپر ہم عمل کر لیں جیسے ہمارے حضرت نے چار امال بتائے الحمد للہ یہاں سب ساتھی دوست ہمارے ماشاء اللہ ایک مٹھی گاڑیاں ہیں ٹپنے کھولے ہیں اب تو دو کام جو ہے وہ بہت اہم ہیں باطنی نہیں جس کو کوئی اللہ کے سوا اور کوئی جانتا نہیں ایک تو یہ کہ آنکھ کی حفاظت آنکھ کی حفاظت نہ کریں گے تو کوئی مخلوق گرے سے نہیں پکڑے گی کوئی جیک نہیں رہا کھڑے ہوں گے جاسوسی نہیں کر رہا کہ بھائی یہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا کہا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور اس عبادت کے اندر کیا خاص بات ہے کہ نگاہ کی حفاظت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کو یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا اور یہ حدیث پاک میں ہے انتاب اللہ کا تھا اللہ میرے مرشد کو جلدی جلدی اللہ اس قدر بڑا عمل ہم کو دے گئے بس عمل شرط ہے دوستو بس کامیابی یقینی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ وہ نگاہ کی حفاظت وہی کرے گا جس کو یہ تعداد نصیب ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہی حدیث پاک ہے انتا اللہ کا اگر تم نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے اگر اول درجہ حاصل نہیں تو دوم درجہ تو حاصل ہو ہی گیا اور جیسے ہی دوم حاصل ہوگا تو انشاءاللہ جو اس کے انعامات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ منترا کہا محافتی اب ایمان تو و حلاوت ہو وہ نکل میں ضرور اس کو حلاوت ایمانی عطا کروں گا تو وہ حلاوت ایمانی جب آ جائے گی کبھی نکلے گی نہیں اور یہ وہی چیز ہے کہ ایک دن اس کو وہ عبادت بھی نصیب ہو جائے گی کہ انتاب اللہ کا کا ترا ہو جائے اور پھر ایک دن جب مرنے کے بعد جائے گا تو وہ کاننا کا بھی نہیں رہے گا انا کا ترا ہو جائے گا پھر وہ اللہ کو واقعی دیکھے گا پھر کیا مزہ آئے گا دوست کو یہ یہ جو نگاہ کی عبادت کا عمل ہے یہ ہم کو اس عبادت تک پہنچا دے گا کہ جو عبادت ثانوی درجے کی ہے بہت بڑا درجہ ہے سانوی سے برا یہ نہیں ہے نوز اللہ کے کیا درجہ ہے بلکہ بس اس کا اگلا قدم کیا ہے انتا اللہ سمجھو جو کہ پہنچ گئے اور حضرت نے ہمیشہ یہی فرمایا سب جانتے ہیں کہ جو نگاہ کی عبادت کر لے گا وہ اللہ کا ولی ہو جائے تو ذرا سا دل پہ جبر کرنے کی بات ہے بس پھر دیکھو مزہ ہی مزہ اور دوسرا کام یہ کہ اس سے بھی خفیہ چیز قلب ہمارے سینے کے اندر ہے اب اس کو تو بالکل ہی کوئی پہچان نہیں سکتا کہ ابھی اس وقت یہ ممتاز یہاں بیٹھا ہے دل میں کیا سوچ رہا ہے دل میں کیا خیال آتا ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ نہ ہی کسی انسان کے ماتھے پر اسکرین بھی نہیں ہے کہ قلب کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں وہ اسکرین پہ آتے رہے میرے بندے رسوا تھا قلب کے اندر خفیہ معاملہ چل رہا ہے تو یہ قلب جو ہے کی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور گندے خیالات بالکل آسان ہے ایک آدمی بیٹھا ہے گندے خیالات میں مصروف کوئی نہیں پہچان سکتا اس کو کہ کیا سوچ کیا سوچ رہا ہے کن گندے خیالات میں لیکن اب یہ حفاظت کر رہا ہے سمجھ لو کہ یہ تو بالکل ہی خفیہ عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت دل میں اس کے ہی اللہ ہے تو دو اعمال تو یہ ہو گئے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے اور مرد و خواتین لیکن خصوصاً چونکہ آج موقع بھی ایسا ہوتا ہے اس لیے بار بار تکرار کے لیے تمبی کے لیے یاد دہانی کے لیے کر دیتا ہوں الحمد للہ حضرات کوشش کرتے ہی حضرات کی خواتین بھی ماشاء اللہ ہمارے پاس ایسے بچی کے خط آتا ہے کہ نام تو نہیں لیتے لیکن اس قدر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کئی بار وہ خط لکھ چکی ہے غیبت سے متعلق مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس نے ایک مرد اپنا پکڑا ہوا ہے اور ابھی تک حالانکہ وہ خود غیبت نہیں کرتی نہ وہ سنتی ہے کہیں مجبور ہو جاتی ہے وہ کیونکہ کہیں رشتے دار میں جانا ہے کہیں ماں بولی ہے اس کو اختیار بھی نہیں تو اس قدر وہ روتی ہے اور وہ خط لکھتی ہے کہ ہم سے یہ ہو گیا گناہ کہ وہاں غیبت ہو رہی تھی اور ہم بیٹھے رہ گئے مجبور اب بتائیے مجبوری میں بیٹھے تو اختیار نہیں ہے تو ہم نے یہی کہا کہ بھائی مجبوری ہے استقبال کرو لڑکی رات ہے تو باہر بھی نہیں جا سکتی اٹھ کے تو اس قدر مجھے خوشی ہوتی ہے ایسے اور بھی خطوط آتے ہیں جو اپنا مرض بدل کے اور اس کی اطلاع کرانے کی فکر کر رہے ہیں تو بہرحال مراد کہنے کی یہ تھی کہ بھائی کیونکہ خواتین کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے گھروں کے اندر آپس میں تبصرے اور ایک دوسرے کے متعلق بات چیت تو اور واسطہ بھی ان کا ایک دوسرے سے بہت پڑتا رہتا ہے مردوں کا تو یہ ہے کہ ایک مرد دوسری جگہ کام پہ چلا گیا کوئی کہیں کام پہ چلا گیا ادھر ادھر بکھر گئے تو موقع نہیں ملتا لیکن خواتین کو خوب موقع ہوتا ہے آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کرنے کا اس کا اس کا تو اس میں کچھ نہ کچھ غیرت ہو جاتی تو غیرت سے سب سے پہلی چیز تو دی کہ نگاہ کی حفاظت اور قلب کی حفاظت اس کے بعد تیسری چیز ہے زبان کی حفاظت زبان کی حفاظت کیونکہ نگاہ کی حفاظت دو چیزوں کا حکم ہم نے پڑھا نا کہ جو شخص اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے زبان کی حفاظت کر لے اور شمدار کی حفاظت کر لے بس وہ اس کی ضمانت ہے جنت لیکن یہاں کیا ہے کہ نگاہ کی حفاظت سے تو ہم کو شاہگاہ کی حفاظت پہلے ہی مل رہی ہے نا کل یا برضوں میں ہو جاؤ تو جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی شرمگاہ کی حفاظت انشاءاللہ اس کو مل گئی اب کیا رہے گی زبان کی حفاظت زبان سے غیبت نہ ہو زبان سے کسی کو ایزا پہنچانے کا کوئی کلمہ نہ نکلے زبان سے جھوٹ نہ نکلے زبان سے کسی کی چوری نہ ہو اور دن کے اندر جو ہے دل کے خیالات کے متعلق یہ ہے کہ بھائی دل میں گندے خیالات بھی نہ لائے لیکن دل کے اور بھی گناہ ہیں دل کا گناہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عجب جسے کہتے ہیں اور دل کا گناہ تکبر بھی ہے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیق سمجھنا یہ بہت بری بیماری ہے کہ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں سور کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کیا فائدہ بھائی پڑھائی اور جو مٹتا ہے اپنے آپ کو وہ دیکھو اس کے دل میں ہر وقت سکون اور خوشی رہتی ہے اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ لوگ میری عزت کرے اور پریشان رہتا ہے لیکن جو مٹا کے رکھتا ہے اپنے آپ بھائی میں کچھ بھی نہیں اس کے دل میں ایک خاص خوشی اور اطمینان اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں تو دل کے یہ بھی گناہ ہے اور حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے کسی کے مال کو دیکھ کے کسی کے اولاد کو دیکھ کے کسی کے پاس کوئی دوسری نعمت دیکھ کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے ہمیں بھی مل جائے اور اس سے ظاہر ہو جائے حسد کی کیا علامت ہے کہ سامنے والے کے پاس نعمت دیکھ کے اس کے ظاہر ہونے کی تمنا کرنا ہے یعنی یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے یہ حسد کی علامت ہے اگر تمنا کرے کہ یہ نعمت ہمیں بھی مل جائے تو وہ حسد نہیں ہے لیکن یہ حرت ہے اس کو حرت کہتے ہیں لالچ کہتے ہیں لیکن ایک چیز ہے حسد وہ یہ ہے کہ دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کے اس کے زوال کی تمنا کرنا کیسے یہ نعمت جاتی ہے اس کو حسد کہتے ہیں اور حسد کے متعلق حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص حاصل ہے وہ ہمیشہ غم میں گلتا رہتا ہے اور اس طرح گلتا رہتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتا ہے آگ کھا جاتی ہے اس کا یہ نشر ہوتا ہے اس لیے بھائی یہ دل کے گناہ بھی جو ہے اس کے اندر یہ بھی شامل ہے تو بہرحال نظر کی حفاظت قلب کی حفاظت اور زبان کی حفاظت ان شاء اللہ تعالیٰ رستہ آسان رستہ آسان ہے انشاءاللہ اور خصوصاً جو ہے خواتین کے لیے ایک خاص بات اور ہے کہ خواتین کے لیے تو جنت انتہائی آسان انتہائی آسان جتنی مرد کے لیے آسان ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو آسان کر دی اس لیے ان کے تھوڑے تھوڑے عمل جو بڑے بڑے اجر ملیں گے اور ان کو تو ان سے زیادہ مطالبہ بھی نہیں مردوں کو جہاد بھی کرنا ہے اور باہر بھی کاروبار بھی کرنا ہے اور اہل کو پالنا بھی ہے اور بہت کچھ کام کرنے ہیں لیکن خواتین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حدیث پاک میں ہے کہ جو جو, جو عورت فرض نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور زکات دے زکات پڑھ دو اور فرائض واجبات اور سنت موقع یہ ادا کریں اور شوہر کی اطاعت کریں بس اور کچھ بھی نہیں مطالبہ ہے دیکھ لو کہیں یہی مطالبہ ہے کہ بس فرائض واجبات اور سنت موقع ادا کریں اور شوہر کی اطاعت کریں شوہر جو جیسے کہتے اگر دن کو رات کہہ تو وہ کہے جی رات اور رات کو دن کہے اگر آج کل ہمارے یہاں عجیب معاملہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ من کی برابری کرنا چاہتی ہیں اور ان سے دور دونوں بحث کرتی ہیں کہ نہیں یوں نہیں یوں ہونا چاہیے یوں نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں اطاعت اس کو نہیں کہتے اطاعت تو یہ ہے کہ شوہر رات کو دن کہہ دیں تو مانے کہ ہاں یہ دن ہے اور دن کو رات کہہ دے تو مانے کہ ہاں یہ رات ہے یعنی اس کی بات میں بالکل اطاعت میں چونو چرا نہ کرے اور اگر شوہر کہے ہمیں سے باقی میں کہ اگر شوہر کہ اس پہاڑ سے ایک پتھر اٹھاؤ اور اس پہاڑ پر لے جا کر رکھو یعنی مراد یہ ہے کہ ایک بےمانی سا کام ہے کیا فائدہ ہوئی ادھر سے پتھر اٹھا کے اور وہاں پہنچانا مراد یہ ہے یہ نہیں ہے کہ شوہر حکم کرے کہ بھائی پتھر اٹھاؤ پتھر اٹھوائے اسے مراد یہ ہے کہ بھائی شوہر ایک ایک کام کر رہا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کام کا کیا فائدہ ہے لیکن عورت کے ذمے ہے اعتراض کہ وہ پھر ایسا ہی کرے کہ وہ پتھر اٹھا کر وہاں رکھے پھر کہے کہ پتھر اٹھا کے اس پاس اٹھا وہاں رکھ دو تو وہ اٹھا کر جائے وہ یہ نہیں کہے کہ حضور کام میں ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تو یہ اس کا کیا فائدہ یہ نہ کہے تو بس وہ عورت جنتی ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرمائیں گے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو دیکھا آپ نے اور اس میں فائدہ بھی ہے دنیا بھی فائدہ بھی ہے کیونکہ حضرت راجستھان اللہ نے لکھا ہے عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ تابع ایک ایک ہوتا ہے اور اس کے تابع ہو مجبور ایک ہی ہوتا ہے یعنی جس کی اطاعت کی جائے اگر دو آدمی ہوں گے تو جھگڑا ہو جائے گا ایک ملک کے دو بادشاہ ہوں وہ دونوں برابر کے درجے کے ہوں تو ان میں جھگڑا ہو جائے گا ایک اور دفتر کے اندر دو بہت ایک ہی درجے کے ہوں جھگڑا ہو جائے گا کسی بھی جگہ پہ دو آدمی کام نہیں کر سکتے ایک کو بڑا بنانا پڑتا ہے ورنہ جھگڑا ہی جھگڑا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو مد کے تعوے کیا ہے اور اس کا مزہ اور اس کی آسانی اور اس کا اس کی راحت اسی میں ہے کہ بس شوہر نے جیسے کہہ دیا بھائی ہمیں تو وہی کرنا ہے پھر دیکھو کیسی آسان زندگی کتنی راحت والی زندگی گزرتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام مقرر فرمایا ہے تو اس کی میں راحت ہے اس کے خلاف چلنے میں مشکل ہی مشکل ہے لہٰذا عورتوں سے جو ہے بس یہی مطالبہ بہت چھوٹا سا اللہ نے رکھا ہے کہ فرائض واجبات اور سنت موقع ادا کرو اور شوہروں کی کتاب کرو پر ایک شرط ہے کہ شوہر اگر گناہ کا حکم کرے تو وہ بجا گا کیونکہ بھائی اللہ کی مقابلے میں کوئی مخلوق کی اطاعت چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکم میں اگر کوئی آڑ بنتا ہے تو وہی اس کی اس کے طریقہ ہے یہ نہیں کہ جھگڑنا شروع کرتے لڑنا شروع کرتے بلکہ وہ اسے نرمی سے طریقے سے خوشامدانہ طریقے سے مرد کو راضی کر لے کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے آپ کی مہربانی ہوگی یہ ہم کام نہیں کر سکتے اور جو بھی طریقہ بدلایا جائے اس طریقے سے وہ اس کو معذرت کر لیں تو وہ یہ ہے بھائی جنت کا راستہ بالکل آسان ہے بس مائنڈ کرنا ہے مائنڈ ہم ذہن بنا لیں کہ ہم دنیا میں اپنی خواہشات پر چلنے نہیں آئے تھوڑے دن کی ہماری آزمائش ہے اس کے بعد ہماری راحت اور عیش عشرت ساری آخرت میں اور کافر کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈھیل دے دی کہ تم بھائی جو مت دیا یہاں کھاؤ پیو تمہیں خوب عیاشی کر جتنی عیاشی کرنی ہے کر لو لیکن آخرت میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہاں، دردناک عذاب اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اور مومن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا اور آرام بھائی ہم خود سوچ لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کی تو وہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ